ہائے ہائے ہے ہائے ہے ہائے ہے ہائے قاسم ہے قاسم قیدی بن کر پابند رسن لاشوں سے جو گزرے اہل حرم ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم تیری بھیڑ غریب ننی بھولنا تیری بھیڑ غریب ننی بھولنا تیرے قتل دم زر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی پامال ہو تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون پہ گر کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بھائی غریب غریب دوس دوس کوئی کوئی وچ دے پابند ہوئی نہیں ہوندے آزاد تے مر جاندی ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی تیرا ماتم کر کر ہے قاسم قاسم ہائے خاصم قاسم ہے قاسم ٹکڑے تے ہے قاسم ٹکڑے تے ہے قاسم کس شان سے تم دولات بنے کس شان سے تھی بارات چلی کس شان سے تم دولات بنے کس شان سے تھی بارات چلی بیٹھی رہی دلہن حجرے میں بیٹھی رہی دلہن حجرے میں آئے نہ آر کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم تینو نال دعاواں ماں میدان د پاس ٹور ہسوالی میدان داس چورسی دی محنت کر پا مال گیا محنت کر پا مال گیا نو لکھ دا لکش قاسم ہے قاسم قاسم ہے قاسم قاسم ہے کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم ٹکڑے تے ہے قاسم فروان کہا بیٹا قاسم کہہ نا دادی زہرا سے فروان کہا بیٹا قاسم کہہ نا دادی زہرا سے غربت کمائی بمائی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی ہے سجا کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم سنوراس نائی کر بلا تو باج کفن میں باج ردا سنوراس کل دباد لگین لگین چادر ہے قاسم رے ہیکسم ہے قاسم رے ہیک قاسم ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لا لاش پہ رونے آئی ہے قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے اے کاش یہ شادی راسا تھی کاش یہ شادی راسا تھی بس جاتا تیرا گھر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم قاسم قاسم ہے کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہو ٹکڑے ٹکڑے نال زہر مڈ باب حسن دا پاک جگ مقتل مقتل ہوئی ٹکڑے ٹکڑے وچ تیری لاش برادر ہے قاسم ہائسم ہے قاسم ہے قاسم ہے ندی ٹکتے ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد محرم قاسم اٹھتی ہے ہر سات محرم کو مہدی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے دولا دولا قاسم دولا دولہا دولہا قاسم دولہا ہوتا ہے لبوں پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم نہیں رک سکتی لاچاری سنگ پھپیاں نال تیاری کچھ ودا کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم جواد ریحان ت جاری کے کچھ بھی جاری ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم رے ہے قاسم ہے قاسم رے ہر خاصم ہے قاسم